کیوں اتنا اہم ہے ہم دیکھتے ہیں سرفیہ کا جو ہے نعرہ نارا نعرہ بہت اچھا لگتا ہے بظاہر سب کہتے کہ قرآن شریف اور حدیث کی بس پیروی کرو اتباع کرو باقی رہا اہم وغیرہ سب جو ہے تو یہ نعرہ لگا لگاتے ہیں کہ وہ بھی مرد تھے اور ہم بھی مرد تھے تو کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں یا تقلید کریں اور اس قسم کی باتیں ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا کہ جس نے بھی یہ تقلید وغیرہ سے آزاد ہو گیا تو پھر یہ حالت ہوگی ان لوگوں کی اکبر اللہ علم پھر وہ اپنی خواہش کی جگہ اتباع کرنے لگے اور جو تھوڑی بہت علم ان کے پاس تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا تو یہ ہے اس وجہ سے ہمارے اکابر میں سے شیخ اللہ نے فرمایا کہ یہ تکلیف جو ہے یہ ایک واجب چیز ہے اور انتظامیہ فتویٰ ہے انتظامیہ فتوا کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر ایک جو ہے یہ سوچے کہ ہمارا جو ہے اعتماد ہے ان حضرات پر جو ہے ہم ایک مثال لے لیں ہمارے استاد ہمارے مربی حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفیظ اللہ حضرت کے استاد حضرت علامہ بن نوری رحمہ اللہ حضرت علامہ بن نوری رحمہ اللہ حضرت شیخ پھر حضرت شیخ سے آگے چلے چلتے تو یہ سند ہے ہمارے پاس تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ آدمی آئے سجیب میں اور کہے کہ نہیں خدا خدا نہ نہ کہ یہ سب جو ہے ہم ان پر اعتماد نہ کریں ہم خود جا کر جو قرآن شریف میں تلاش کرے ہم خود حدیث شریف میں اشتہار کرے کل عراق کا واقعہ ہے ہمارے مسجد میں ایک آدمی تو آئے کہا کہ جو ہے حالانکہ آٹھ مہینہ قرآن شریف جاتے ہوں گے تھوڑی بہت کہا کہ وائی مس یو فالو مذہب کی کیا ضرورت ہے کہ یہ چار مذہب وغیرہ کی تو میں نے اس کو ایک دو سوال پوچھا میں نے کہا کہ دیکھو کہ قرآن شریف کی بعض آیات جو ہے بعض آیات کے ساتھ جو ہے متعارض ظاہر احادیث مبارکہ میں بھی ظاہر آپ دیکھیں گے تعارض ہے تو حل کرنے کی کیا ضرورت ہے کیسے کریں گے آپ تو پھر خاموش ہو گئے تم نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا فتنا ہے اس میں خیر ہمارے لیے ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی جو ہے اتباع کرے وغیرہ جو ہے ورنہ یہ پورا کے پورا ذخیرہ جو ہمارے پاس ہے کہ اتمام اٹھ جائے گا آج اس زمانے میں کون یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں حافظ اجر اسقلانی کے برابر ہوں شیخ البانی جو ان کے یہاں بھی بڑے محدود سمجھا جاتے خود فرمایا میرے پاس نقل ہے کہا کہ لم یو لگ لہو بات پھر کبھی دنیا میں واپس نہیں آئیں گے حافظ حضرت تلاشی طرح حالانکہ وہ تو پکا کچل شافی تھے پھر ہم دیکھتے علامہ عینی جو ہے وہ تو حنفی تھے پھر ہم دیکھے جو ہے مالکی اندلوس میں اکثر وہاں جو قاری قاری منزل وغیرہ سب مالک ہی تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اتنے بڑے پائے کے جو ہے ولی اللہ حنبلی تھے حالانکہ یہ سب جو ہے وہ اشتہار کرتے تھے یہ سب کچھ کر سکتے تھے لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ چلو ہم آزاد ہو جائیں اور ہمارے کوئی ضروری نہیں ہم کہا کہ آئے کہ ابھی اس زمانے میں یہ جو اعتماد ہمارے پاس ہے اور پر اور جو ہے پھر صحابہ تک ہم اس کو نکال کہ نہیں ہم سیدھے قرآن شریف کے پاس جائیں گے اور پھر حدیث شریف میں تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے آدمی جو ہے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں اور اتباع ہوا کر لیتے ہیں پھر کہے گے کہ نہیں میں تو مشتحد ہوں اور اس طرح تو اس وجہ سے جزمانہ اور معلم و معتبانہ گزارش ہے تمام علماء اہل علم حضرت سے یہ موضوع ہمارے لیے بہت ضروری بھی ہے علامہ شیخ سعید رمضان بھوتی نے بہت بہترین کتاب اس میں تصنیف کی ہمارے اکابر رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رحم اللہ اور حضرت مفتی تفیع صاحب حافظ اللہ سب کی کتابیں ہمارے پاس ہیں تو ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے یہ لوگ جو ہے عوام کو ایسے بہتاتے ہیں کہتے ہیں کہ مثال کے ایک تو پیسہ پیش کرتا ہوں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ یہ مولوی لوگ علماء یہ بتاتے ہیں آج کل کہ اسی طریقہ سے ہے جیسے یہودی اور نصارہ کرتے تھے اتخذو احبار ہوں اور حبان ہوں اور بابن تو گوے کے افطو فر اللہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ امام شافی رحم مالک امام احمد محمد رحم اللہ کو ارباب اور ان کو جو ہے شاعری سمجھتے ہیں کے ساتھ تو ہم ان کو شاعری نہیں سمجھتے ہم ان کو شاعری کے ساتھ سمجھتے ہیں امام شافی رحم اللہ کو بہت بہترین جملہ ہے مقولہ ہے جمی اما تقول شرح السنہ تو اما نے بیان کی وہ تو سنت کی شرح ہے اور اس کی جو ہے مطلب ہے وہ تعبیر ہے وہ اور وہ جمی و ماں تقول ہو سننا شرف القرآن اور جو قرآن جو سننا میں ہے حادث مبارکہ میں ہے وہ شرح ہے وہ رج ہے قرآن شریف تو ہم ایک اور بات یہ بھی سمجھا دیں شیخ عوامہ حقیل اللہ جب یہاں آئے تھے بخاری شریف کی طرف سے تو یہ بھی بیان فرمایا بہت عجیب نقطہ بتایا دیکھو جب ہم یہ کہے کہ ہم تقلید کرتے امام ابہانی پر امام شافی کی امام مال کی احمد الحمد اللہ کی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے قرآن شریف اور حدیث شریف اور عین وہ قبول کرتے ہیں لیکن وہ تعویل جو امام ابانی پر شافی وغیرہ نے کی تو وہ تعویر جو ہے ہم جو ہے قبول کرتے ہیں تو مقصود جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتفاق اور امام شاہ اور امام شافی امام وہ مقصود کی ذات نہیں تو یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے تو یہ سلفیت کا فتنہ جو ہے بالکل پھیل رہا ہے ابھی ہمارے ملک میں بھی اور ممالک میں بھی تو اس وجہ سے ہم کس فتنہ سے جو ہمارے اکابر اور بڑے نے کتاب تصنیف کی ہم ضرور اس کی مطالعہ کریں ہم دیکھیں گے لوگ جو ہے پھر کہتے کہ نہیں ہم یہ کریں گے یہ حدیث میں آیا ہے لیکن لفظ حدیث کا معنی کچھ بھی پتہ نہیں وہ ایک صحیح بخاری شریف کی ترجمہ ملا یا کسی اور کتاب کا اور کار نہیں حدیث میں ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ خطرہ سے خالی نہیں شیخ کا فتنہ جو ہے وہ شیعیت کا فتنہ ہے یہ ہم نے اپنے شیخ سے حضرت مفتی صاحب سے سنا ایک مرتبہ دیکھیے کہ قرآن شریف سے کتنے آیات تھے رضی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ کی جو ہے وہ تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی برداشت نہیں فرمایا دیکھو غزوہ ہے تبو کا موقع تھا یہ تو صحابہ رضی اللہ عام اعلان ہو گیا کہ جو کسی کے پاس ہو تو وہ آ کر دے دے تو کسی نے بہت بڑا رقم لایا کسی نے کھجور لایا کسی نے تو یہ منافقین نے کیا کیا الذين يلمزون يلمزون المتطوعين المتطوعين من تو انہوں نے جو ہے چینی کی اعتراضی من المؤمنین فی الصدقات جو مؤمنین پکا تو صدقات جب بڑے مقدار لائے تو کہا دکھلاوا کے لیے جب کوئی کھجور دو کھجور لایا تو کہا کہ خبر اللہ کے وقت ضائع کر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت ضائع کر دو یہ کیا ہے ایک دو کھجور والذین لا یجدون الا جہدہم اور صحابہ نے اپنی حیثیت اپنے استطاعت کے مطابق جو ہے انہوں نے خرچ کی تو یہ منافقین نے کیا کیا پرونا ان کے ساتھ مذاق کی اور یہ کہا تم لوگ یہ خما کر سکتے ہو کہ کلاوے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہ اعتراض کیا صحابہ پر تو اللہ نے کیا فرمایا سخیر اللہ اللہ تعالیٰ یہ جو مذاق کرتے ہیں آپ نے کہا تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہی معاملہ کریں گے جنت کے دروازہ تک پہنچا دیں گے بعض مفسرین نے لکھا ہے پھر خود بخود دروازہ بند ہو جائے گا عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو دیکھو یہ تو قرآن شریف تو ہمارا کام کیا ہے نامو سے صحابہ کو بچانا ہے حدیث شریف میں گئے شریف عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ دیکھیں گے وہ حضرات تو گالی گلوچ کرتے میرے صحابہ کو قبول تابی تابع فرما دیجیے لعنت اللہ شرف کو اللہ کے لعنت سے تمہاری شروع پر ابھی جو ہے چند میں آج اتوار ہے لیکن ہمارے ملک میں یہ شروع ہو گیا گزشتہ اتوار کو اعلان ہوا کہ وہاں کمبھ میں میں خود جاتا کر کمبھ اور تو وہاں پر جو ہے ایک بہت بڑا جامعہ یونیورسٹی ہے جامعہ مصطفیٰ کے نام سے جامعہ مصطفیٰ اسلامیہ گزشتہ اتوار کو یہاں پر ہمارے یہاں سے قریب جہاں جو روشنی کے درمیان کچھ تو وہاں پر ایک شاخ انہوں نے کھولا یہاں پر ہمارے یہاں اور کہا کہ جو ہے یہ ایک شاخ ہے جامعہ مصطفیٰ اسلامیہ کا وغیرہ اب ہم خواب غفلت میں رہے تو کون جائے گا ہمارے کالے بھائی جائیں گے ہمارے اپنے بھائی جائیں گے سب جائیں گے اس میں کیونکہ پیسے کی لالچ تو ہے ہی تو پھر جو ہے وہ پیسہ کو استعمال کریں گے اور تجویز کریں ترویج کریں گے یہ شیریت کی یہ ہمارے دروازے کے پاس یہ آئے تھے یہاں پر ہم برہان صاحب تو ہم نے تین چار سوالات ان سے میں کہا کہ آپ لوگ ہمیشہ اتحاد اتفاق کی باتیں کرتے ہیں میں تین چار سوال کرتا ہوں کہ آپ کے یہاں جو ہے یہ سب صحابہ ہے صحابہ کو گاڑی کا دینا ہے تمہارے اپنی کتابیں جو کتاب میں لائے ہو تو میں بتایا اس کو کہ اس میں کتاب تفر اللہ یہ لکھا ہے اللہ ملعن ابا سفیان اللہ ملعن معاویہ ابو سفیان حضرت معاویہ کافی وحی صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ ان کو گالی لانت سب اس نے مرمبو صاحب کہا کہ یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں تو جو صحابہ ہوں اور پھر یہ لوگ اس قسم کی باتیں کریں اب آپ سوچیں کہ ذہن ذہن سازی کریں گے اور ان اپنے طلباء کے ساتھ ہے صحابہ کے ساتھ کیا کیا معاملہ یہ لوگ کریں گے پھر طلاقہ کا مسئلہ ہے ایک مسئلہ ہم نے کہا پھر پوچھا ان کو کہ کاشان میں تم لوگوں نے ایک مزار بنایا قاتل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مزار کہا کہ نہیں نہیں وہ تو منہجم ہو گیا میں نے کہا تم جیسے غلط باتیں کرتے ہو جو سے میں نے خود دیکھا اس کو تو کہا کہ نہیں وہ تو بس تاریخی حیثیت ہے پرانی عمارت اور نئی کی بات نہیں گئی تم لوگوں نے یہ کام کیسے کیا تو پھر جواب نہیں پھر میں کہا کہ دیکھو تہران میں کہ میں بتا رہا ہوں عوام تک ہم جو کچھ بات چیت ہم کو بھی پتہ چلے تہران آسیما ہے کیپیٹل ہے اس میں ہمارے سنی کی کوئی ایک مسجد نہیں ہے حالانکہ ہم امریکہ گئے یورپ گئے ایشیا گئے سب جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ سننی کی مسجد ہے صرف تہران میں نہیں تو اس نے کہا کہ سعودی عرب میں شیو کی مسجد کیوں نہیں ہے تو میں نے اس کو کہا سعودی عرب والوں نے کب یہ کہا تمہارے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے وہ تو کہتے تم کافر ہو تو اتحاد کی باتیں تم لوگ اتحاد کی باتیں کرتے ہو سننے کے ساتھ تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ لوگ سنی کی مسجد بنا دیں تو خاموش ہو سوریا کی حالت آپ دیکھیں وہاں ہمارے لوگ سنی کو ذبح کر رہے ہیں کتنے لاکھوں کو ذبح کیا تو کہا کہ نہیں یہ تو اسرائیل کر رہے ہیں میں کہا کہ یہ جو آپ کے ہزب اللہ والے ہیں وہ کون ہیں تو پھر خاموش ہوں تو دیکھو یہ لوگ جو ہے وہ سب میڈیا کو استعمال کریں گے گئے ان کی اپنی مسجد بھی ہے وہاں پر اب ہمارے جامعہ بھی ہے یونیورسٹی بھی ہے تو ہم جو ہے انہی کی کتابیں کو استعمال کرے اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے ہم یہ سوچے کہ یہ لوگ فعال نہیں ہے کتنے فعال ہے وہ جائیں گے ان جگہ پر جہاں پر ہم نہیں جاتے ہیں تو یہ خواب غفلت کا جو ذہنیت ہم نے رکھا ہے اس میں جو ہے بہت خطرے ہیں ہمارے لیے خاص طور سے یہ روشن خیال والے جو ہے وہ تو کہیں گے ایک مطلب میں تقریر کی سوال جواب ہوا عوام میں سے کسی نے پوچھا آپ نے تو بہت تعریف کی حضرت امیر معاویہ معاویہ تو ایسے آدمی ہے ایسی آدمی وہ ایسے حضرت معاویہ کے نام استعمال کرتے ہیں گویا کہ کسی اپنے جو دوست کی باتیں کرتے ہیں تو وہ جو تعظیم ہونا چاہیے وہ سب چیز سے ختم ہو جائے دیکھیے قرآن سے ہم نے بتایا حدیث سے ایما اربا نے کیا فرمایا شیعوں کے بارے میں امام ابو حنیف اور جی تو امام صاحب کے شیو تھے تو امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے اہل سننا و جماعت کی نشانی کیا ہے فرمایا ان شیخین کہ شیخین کو آپ فضیلت دے فضیل بکر سینا وہ تو اور خطنین سیدنا عثمان سیدنا علی رضی اللہ عنہ دونوں سے محبت ہو یہ لوگ یوں بولتے ہیں کہتے کہ سیدنا علی سے اور پھر وہ مسا کرے خفین پر شیعہ جو ہے یہ نہیں کرتے وہ نہ مسا کرتے خفین پر نہ جو ہے اپنے پاؤں کو دھوتے رسم غسل قدم ہی نہیں کرتے وہ تو مسا القدم کرتے میں میں خود دیکھا ایران اپنے پاؤں کو اس طرح بس اس طرح بس مسا کر لیتے ہیں تو تینوں ہے علام المام صاحب نے اسی بیان فرمایا کہ شیو کے خلاف امام مالک رحم اللہ کے سامنے ایک شیعہ آیا اور اور تنقید کی تو امام صاحب نے فرمایا سورہ حشر آیت نمبر آٹھ میں ہے بالفقر جہاں پر اللہ تعالی نے بہت تعریف فرمائے مہاجرین تو پوچھا امام مالک رحم اللہ نے کہ دریافت کیا ادارفی سے انت مینوں آپ ان میں سے ہے تو کہا کہ نہیں پھر فرمایا کہ اس کے بعد والے آیت سورہ حشر نمبر نو آیت والذین تبوہو چار والایمان من قبلہم یحبون من حاجر ایلیہم تو اللہ تعالیٰ بہت تعریف فرمایا انصار کی انت منہم جو پسند کرتے ہیں مہاجرین تو کہا نہیں پھر دوسری آیت آیت نمبر دس سورہ حشر کی والذین جاؤو من بعد ان یقولون ربنا اغفر لنا والاخواننا الذين سبقونا بالايمان آپ ان میں سے ہو تو اس سے ہاں، کہا کہ نہیں من سبحا اولا بلے سمنا اولا جب آپ لان تان کرتے ہیں صحابہ پر تو آپ تیسرے قسم میں سے نہیں ہو سکتے دیکھو یہ امام مالک رحمہ اللہ نے کیسے دفاع کی بہترین ایوان الشافی میں لکھا ہے امام شافی کا شعر امام شافی رحمۃ بول مائی تیار عربی زبان تو فرمایا لو کان الرضا حب آل محمد لو كان حب آل محمد فليشهد لو على سبيل الفرض تو اگر یہ رافضیت اور شیعت جو ہے وہ سچے طور پر محبت کرتے آل نبی صلی اللہ علیہ سمجھے تو انسان اور جنات یہ گواہ دے کہ میں بھی شیعہ ہوں مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ میں شیعہ نہیں میں تو سننا میں سے ہوں تو حضرت امام شافی نے بھی رد کی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بہت بہترین ایک کتاب ابن جوزی نے تصنیف فرمائی مناقب امام احمد بن حنبل ابن جوزی کی اس میں یہ لکھا ہے کسی نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ آپ کی کیا رائے ہے یہ لوگ جو ہے سینا علی کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں ترجیح دیتے ہیں افضل سمجھتے ہیں تو یہ جواب ارشاد فرمایا حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ من فضل علی علی ابی بکر جس نے تبدیل دی اور دی سینا علی کو سینا بکر رضی اللہ عنہ پر سفت تو آنا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے اعتراض کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے من قدم علی علی عمر تو پھر اس نے لان ٹان کی نبی علیہ وسلم پر فقط تو آنا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علام بکر ومن قدم علی علی عثمان تو جس نے یہ فرمایا وہ کہا کہ سینا علی سینا عثمان سے بہتر ہے تو اس نے کا انا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و المحاجری تو پھر اس نے جو ہے تمام پر جو ہے جو ہے گویا کے لان کی تو دیکھو پھر آگے بھی یہ بھی لکھا ہے کہ ولا آصب اسلام اور یہ میں اس کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا ہوں یہ سب ہمارے بڑے نے ایک زبردست کام کی تو وقت کا تقاضا یہ ہے ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ کی کی شیعوں کتابیں مطالعہ کریں ان ہی کی کتابیں کو دیکھے میں کل رات کو کچھ دیکھ رہا تھا ان کی مشہور کتاب جو ہزاروں میں تقسیم کی عربی میں اردو میں انگریزی تینوں میرے پاس تو اس میں جو ہے کیا کیا پروپیگنڈا کی تو خالد نے بہت بہترین کتاب کی شکل میں جواب دی بل بلل تھا بلکہ تم گمراہ ہو تم ہدایت پر نہیں تو اس قسم کی کتابیں جو ہے ہم ضرور مطالعہ میں رکھے اور جب ان سے بحث وغیرہ ہو اور یہ ہمارا جو رویہ کہ ہم جو ہے خاموش رہے یہ ہم سمجھتے کہ یہ صحیح نہیں ہے چونکہ ہمارے مسئلہ ہے اولاد کا امت کا مسئلہ دیکھو یہ شیطان نے کیا کیا قرآن شریف میں آخری بات کرتا ہوں تفصیل کمی میں جو ان کے بہت بڑے شیخ سمجھے جاتے ہیں اس کے میں دکھا ہے تفصیل کمی میں کن تم خیر امتی اخرجت الناس کا کہ یہ تو سنی اپنی گڑبڑی ہے اصل آیت کن تم خیر امتی نہیں ہے کن تم خیر امتی ہے تو یہ ہے تحریف ان لوگوں کی ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما کا کہ یہ بھی سنیوں کی تحریف ہے کہا کہ جو استغفر اللہ کہا کہ وجعلنا من المتقین اماما تو اس قسم کی چیزیں جو ہے صاف اتنی کتابوں میں لکھا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے شین اور شین کے فتنہ سے بچا لے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استعمال کرے اور ہمارے اولاد کو بھی اور طلباء کو بھی تاکہ جو ہے ہم صحیح چیز کو پیش کرے امت کو اللہ تعالی ہمارے اکابر کو بھی جزائے خیر دے انہوں نے سب یہ کام انجام دی اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه والسلام التسليم على أكرم الخلق سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه السوره الجليله انها لتعليل ثلث القران. حضرت مفتی صاحب Dinawalama ikram all the Samian. Assalamu alaikum wa rahmatullahi We're extremely fortunate that Allah Azza wa Jalla has blessed us with the greatest fathomable favor in the form of Iman and blessed us in its practical manifestation in the pure and perfect teachings of Islam. One of the cornerstones in the life of a mu'min, in fact the most fundamental aspect in a person's faith and relation with Allah Ta'ala is the aspect of Tawheed as conveyed in the great surah, Qul Huwallahu Ahad, and the circumstances of revelation that the mushrikeen had come and asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sif lana rabbak, ahuwa min dhahab, am min fidda, min khashab." They tell us, describe your Allah to us, he made of gold, silver, wood, trying to get a picture in accordance with what they would have perceived as a deity, the gods, the idols that they would worship. And in response to this, the great surah was revealed, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ On an occasion, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said to Sahaba radiallahu anhu ajma'in, you should congregate and get together, I am soon to recite upon you one third of the Quran Kareem. Sahaba radiallahu anhu ajma'in hastened and got together. Rasul sallallahu came, recited Surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad in its entirety, and thereafter went back into one of the homes or the very simple rooms of the Azwaj al-Mutahharat. Sahaba radiallahu were perplexed and said that maybe some important wahi has come and therefore Rasulullah has gone in. And after a while Rasulullah came out and said that I told you I will recite one third and I have recited to you for indeed the surah in its greatness, in its value, in its worth its equivalent to one third of the Quran and The fundamental and core message carried within the surah is that Allah is Ahad, that He is one, a single entity, not made up of different things, not a make-up as Christians would ascribe, the Trinity. Allah subhanahu wa ta'ala is all alone. He has no partner whatsoever. And the most fundamental and core aspect of Tawheed. What is the meaning of Tawheed? The literal meaning of Tawheed, نسبة الوحدة والفرد إلى شيء ونفي التعدد عنه. That attributing singularity, oneness to a thing, and negating all kinds of partnership, all kinds of multitudes put together. So Allah is one great entity. He is all alone. There is no like Allah subhanahu wa ta'ala. There is no other Allah, no other deity and being except Allah subhanahu wa ta'ala. And that Allah subhanahu wa ta'ala is absolutely perfect in every sense of the word. Allah is not a makeup of different entities as Christians would believe in the trinity, Allah subhanahu wa ta'ala is free of having any need of a spouse, of children, such as Christian belief in Sayyidina Isa alayhi salam being the son of Allah, some Jewish sects believing Nuzair alayhi salam is the son of Allah, some of the Arab tribes would believe that the Malaika are the daughters of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah is free from all of these. As Muqtad al-Qadir was making mention of the Shia, one of the problematic beliefs of the Shia regarding Allah himself is the belief in Qada, which means that it is conceivable in their belief regarding Allah subhanahu wa ta'ala whom we know, His knowledge, His wisdom, His every decision is absolutely perfect. They believe that Allah ta'ala could have decreed something and thereafter in realizing its weakness and deficiency has thereafter decided to alter and change the command among the many, many other problematic beliefs in Shiism. One of the most problematic beliefs together was the disdain, disregard, profound hatred for Sahaba majma'in is the aspect on Imamah which contradicts totally to the belief in Nubuwwat and Risalat of Anbiya alayhi salatu wasalam. So when we're getting back to Tawheed, the importance of this surah and the message that it conveys of Tawheed. What is the meaning of Tawheed from a technical point of view? أن يتبرأ الإنسان عن جميع عن جميع وجوه الإشراك بالله تعالى. That a person refrains in any way from ascribing any form of partnership to Allah Ta'ala in any manner whatsoever. ويعتقد بأنه لا إله إلا, إلا هو وحده لا شريك له. That Allah is all alone, He is, is single, He has no form of partnership, no deficiencies whatsoever, and no form of partnership whatsoever. Thereafter, ulama has mentioned that we refrain from ascribing partners to Allah Ta'ala in five different ways. لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أحكامه ولا في أفعاله. that in any manner whatsoever we do not ascribe any form of partnership to Allah Ta'ala, not to the being of Allah. We believe that Allah is one great being. Obviously, we cannot recognize Allah by directly pondering on His great being. Therefore, Nabi of Alaihi said that reflect on the greatness of Allah via the means of His creation. Look around us in creation and there are clear-cut signs that all of this could not have merely just happened by mistake or through a big bang. There is a perfect creator behind it all. So in the being of Allah there is no partner. There is no partner to Allah subhanahu wa ta'ala in His great and perfect attributes and qualities. There is no partnership to Allah subhanahu wa ta'ala in His most beautiful and perfect names. There is no partner to Allah subhanahu wa ta'ala in actions. In other words, everything that happens in this world, every tick, every little blade of grass moving, wavering in the wind, a leaf falling off in the darkest of forests, 10 kilometers under the ocean where there is severe and absolute darkness, a little worm that is swimming in the bottom of the ocean. All of this is happening totally within the knowledge, the power, and the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. And no partner to Allah subhanahu wa ta'ala in actions, in everything that happens, it only happens with the will and the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. And in Allah's command, injunctions, Allah is not in need of any advice, of any assistance, of any advisor. Everything that Allah decrees and commands, it is purely and perfectly the sole domain of Allah subhanahu wa ta'ala. So we emphasize the great belief in Tawheed, the oneness, the greatness of Allah, that Allah is free of any form of partnership whatsoever, pertinent to us whom Allah has saved through His grace and mercy, that we outwardly apparently do not ascribe a partner to Allah the worshipping idols, or worshipping Sayyidina Isa as Allah Himself, or the Son of Allah, or one of the Trinity, which is the basic belief of the various uh, groupings of Christianity. Allah has saved us from any apparent form of shirk to Allah Ta'ala. Important that we refrain from that which Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has said. Ash-shirk al-khafi, the subtle form of shirk, which very, very subtly goes into the heart of a person so subtly that he's not realizing it can creep in there and that he's doing things for name, fame, honor, ulterior motives. We ensure that our intention when doing any good deed is only and solely and purely for the pleasure, the love of Allah subhanahu wa ta'ala. In other words, our intention should not have anyone other than the love, the greatness of our one beloved Allah subhanahu wa ta'ala. You know, the surah, the greatness of it comes to the fore in conclusion. You know, a group of Sahaba were defeated by Rasulullah on an expedition and they realized that the leader, the Amir, whenever he would recite his salah, then whenever Surah Fatiha and Quran he would recite, he would thereafter conclude it in every rakat by reading Qul Allah Ahad. His colleagues brought it to his notice. However, he persisted. When they went back to Medina Munawwara, they lodged this complaint to Rasulullah about this peculiar action. Rasulullah inquired from the Sahabi that why have you been doing this? He said only for one reason that I love the surah. In other words, I love Allah. I love the message conveyed in the surah. Two different variations. Rasulullah said to him that accept the glad tidings that Allah loves you. And secondly, accept the glad tidings that your love for the surah is what has guaranteed you your Jannah. Allah, may Allah Ta'ala bless us with His profound muhabbat and love and embed within our hearts the importance of Tawheed, the oneness, the greatness of Allah Ta'ala, His singularity, and that He is free of any kind of partnership whatsoever. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين we are just our and our lesson to our Uh, my dear brothers, Alhamdulillah, we are so fortunate with the gift of Iman. And if we do not have anything, we just have Iman. This is the greatest blessing. Because no insan can live correctly in the dunya. Neither his brother can make that after. Without So coming to the point, uh, we recently had a couple of three and a half months, supposedly four months, you know, visa, etc., to Chile, Argentina, South America, Alhamdulillah, besides Chile, the southern part of America, most of the places in the dunya today, through the work of Dawah and Tabligh, there is enough a asbab of deen, like there is Hankars. You know, recently, uh, uh, uh, Ismail Maimon son also came from America, the Khalifa of somebody. So there's Hanka, there's Tabligh, there's Dawah in every part of the world. But South America is very, very difficult to bring in people settled there some 60, 70 years ago, married the local people, and some are just, uh, you know, they know they are Muslims, some not. You have to walk. Uh, <clears throat> there's no masjid. You know, this was the first experience of mine that uh, we stay, uh, Allah gave Tawfiq in the year 2000 I spent one year in uh, Canada, in England and Turkey, but there was not one day that we stayed in a hotel. It was always a masjid or a jamat for the whole year. But this time, besides the centers like Buenos Aires or Santiago, and now Mata Plata, Mala Yusuf Bikusa is doing some good work there by establishing a few maktabs, building a masjid and uh, <clears throat> he is also recruiting some ulama from here. So really, <clears throat> it is only these uh, this ulama that are going from here <clears throat> that are settled there to find that there's a Sahih Maktab and Sahih, you know, uh, Ilam system. They are also uh, Jamaat workers, so they're doing some Dawat work, three days. But uh, we are so fortunate here. For example, if a person wants to spend three days there, then he's got to have like a thousand rand mm. Mm-hmm. because they have to go into hotel for the three days. The, the transport is very expensive. Today it's so easy for 100 rand, we can go for a three day. And so much of the makhluk can benefit from us, especially ulama, our advisors, you know, uh, meeting with ahwam. But there, even to take out a three days jamaat is very difficult. And alhamdulillah, our jamaat that went, <clears throat> Allah Ta'ala put a lot of barakat the amount of money we spent for the three and a half months, the mm-hmm. local brothers told us we normally spend it for uh, you know, for the whole, uh, for the Onya Chilla, but we spent three and a half months. Everything is like you could be spending five six hundred rand, a day because uh, you pay about up to 100 rand a bed for one person. and That is how, and then you got no transport. You could be walking a couple of kilometers looking for one. but What we saw is that wherever we went, you know, the cars will stop. They'll take, come and take snaps of us and they'll, you know, ask us. But even though Spanish, when we had a, a person with us, a Tarjuman, and he could explain, but other than that, we couldn't explain much about Islam. But they, just your libas, your sunnah, you find that, uh, you know, even the people, males, females would come and say, this is a beautiful attire, we like this attire, we when we read Salat openly, we used to go into the park, do Talim Day. So it's like a hangama. You know, the cars would stop, especially uh, early hours. We would go there, read our Salah, people would come and question. So my dear brothers, the, the, the bottom line is, at the moment in South America, that is the weakest, that's why the most difficult, mm. because there's no Jamaat Khanas, no Musallas. But Alhamdulillah, we here, that are Alhamdulillah, with our Hazrat Mufti Sahib Mahmood Rahmatullah Mufti Sahib also mentions it many times from the Mawaiz of, uh, you know, the Hayati Mahmood, you know, he mentions it. Mufti Sahib always used to, whenever the students used to come to him, any of his students, he say, uh, the tabligh may, may be his saliyah. He says, we must not make nuqsan to our imamat, our ta'aleem, tasneef. These are all necessary shawbas, like Mufti Saab just spoke about here, firqa batila. Some time ago we went to Sierra Leone and uh, they told us there are 40,000 masjids there. And there's 40,000 a'imma, ulama and huffar. So we went to one place, he told us we just came too late, we had ulamas gathering here. But anyway, we spoke to the big ulama there and he says, look, we we we got together because they got a Kadiani fitna, they got also Shia fitna, they got a Christian fitna, where you find the youth uh, all going towards uh, Batil, Christian, Isai, Masih, and uh, because they go into the schools, you speak to them, Muhammad Umar, you ask him what you are, it doesn't matter whether you're a Christian, a Muslim, probably got Christian, so all over their body you see. And Alhamdulillah, where we can give, one is we do the work in our masjid, in our locality, our, our ta'aleem, tasneef, maktab, teaching the people, teaching the ladies, whatever, in whichever way we can educate the ummah. What that we should also go out. And because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is, rahmatul inna arsalnaka شاهدا ومبشرا وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله well, sinabi, na nakakafat ng nasi Pashiko for entire mankind. So inshallah, we don't keep our scope, our dimension small, but we make it wide and one very great weapon Allah, ad-du'a mukhul ibadah. That when we are sitting here and we can make dua for the whole world, that every house, we can make dua for every insan. You see, so we must use this weapon. Maybe we can't go to every country, but as ulama, as people who are clean, they are taluk with Allah, taluk with Quran and Hadith. If you lift your hand, Allah accepts the dua. You see? So that's why, uh, why Allah says, "Say to meet the ulama, ulama ko milna ibadat samjho. And uh, Luqman the wise said that when you sit in the uh, company of ulama, it increases your iman. It is like water to the to the to the land to, to the dry grass when you sit in the company of ulama, in our dry hearts, when we sit, become green. So we are the people with, the, with that, that, uh, that, that, those torches where we can make all the dry grass in the world, we can, Allah can give us this, uh, uh our Paifadi Alhamdulillah, this is wholesale business. One is you do retail business. Wholesale business is like, uh, you, you know, we got our Hazrat marana. Hanif Shah, his father, he said, was an ordinary Wali. They took him in 40 days. When he came back, his father said, a Dowling, today is a shepherd. So, so many ordinary people in Cape Town, you find so many of these gangsters and scholars. Now they were, their children are sitting at uh, teaching Hadith and Quran, like Qasim Ulu, uh, Mu'taz, they even see their background, their fathers come from so it's all through the work of Dawud. In this country, there were no Darulums. There were no ulama. But this uh, Jamaat work carried on. And Alhamdulillah, through this, uh, uh, this thing. We, we can't forget Abu Bakr Sahib. You know, he went for 40 days and he, the Azam came in him that he'll give this land. You know, and also uh, Mufti Ismail Sahib uh, went uh, in, in the part of Allah for one year. And Abdul Hamid Sahib also went for one year. And Mullah Abdul Hamid Saab, uh, Jamaat brothers approached him and told him, why don't you come to Azadpur? There's a need for a Daluk. So you look at the basis and root of everything is the barakah of this work of Dawah. But what we must do is, we, we must not forget Bukhara and Samarkand. There was lot of asbab of deen, ulama, etc. Was the fitna of the communism and the Russians came there. <coughs> because why the ulama became contented with the little they had, and they made no effort on the awam. So what happened, like Maulana says, the Shias and the Qadianis, they got hold of the awam. So the awam, we can't go there and, you know, give them bayan. Uh, one is we make them away from our mimbar, whatever. But when you go there and give them dawah, bring them on Quran and Sunnah, and, and make that, uh, Mawla Ilyas Rahmatullah says, the work of dawah, the object is to join the awam to the ulama. So when they were in the country where there was no dawah, and they didn't join the ulama to the awam. Then the fitna came in Russia, the communism took over. And that is, uh, that, that is how you find that great, great asbab of deen. So my dear brothers, alhamdulillah, the istima is also uh, coming. And uh, we make niyat, inshallah, maybe uh, not our timing time, but in our holidays, at least, at least one chilla year to go to some country. Uh, my from I always wanted ulama and qari to be in the Jamaat. If there's, there's no ulama in the Jamaat, we hear, in the Istima you will hear, then the world goes on ignorance. On ignorance, nothing progress. It, everything, uh, Mullah Sahib said, कि कोई भी तंजीम अगर रसूल आसम और सहाबा के तरतीब पर नहीं हो तो वो कामयाब नहीं होगा तो वो तो सिर्फ तंजीम ही होगा तो एनी एनी آرگنائزیشن صحابہ ترکیب اور اللہ کی غیبی مدد اس کے ساتھ ترکیف اور صحاب الرس اللہ اللہ مددو نیڈ از پاور ساد نے فرمایا کہ اگر جماعت میں اپنی اصلاح کے لیے جائیں گے تو ہر وقت انسان جائے اور اگر دوسروں کی نیت کریں گے تو وہ تبلیغ میں نہیں جائے کیونکہ دوسرے تو بہت دیر کے بعد دین پر آتے تو مایوس ہو جائے گا تو اللہ کے راستے میں کو اس متعدی متعدی فائدہ ہے اپنے لیے اور تو سب ان شاء نیت کرے کہ ہم اس میں حصہ لیں گے ہمارے مسجد میں صرف عوام کے ساتھ بیٹھ جانا جسٹ سب وجہ عوام مولانا احمد لال صاحب نے فرمایا کہ یہ علماء کی حیثیت دعوت میں ایسی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے ہاسپٹل میں سمجھ اور پھر وہ اس کے رشتے دار آتے ہیں کہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ آپ کا چھٹی ہو جائے گا اور ہزار لوگ آتے آپ اچھے ہیں آپ کی چھٹی ہو جائے تو اس کو اس سے کوئی اطمینان نہیں ہے لیکن اگر ڈاکٹر آتا ہے کہا کہ کل آپ کی ان شاء اللہ ہم قریب آپ کی چھٹی تو بہت خوش ہو جائے تو اس طرح you know now the doctor So the ulama in this world, they, they bring more yaqeen and strength to the awam and make them want to istiqamah. And we also want that. So all the brothers make me inshallah. Inshallah, whatever dua, prayers in the masjid, yasin, whatever, inshallah, take part, go there, just take zikr, whatever. If we can take one nail and here, whatever. So all the brothers are ready for it.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 ان سے محبت فرمائی ہے جو ان کو برا کہتے تھے ان کی مذمت فرمائی کے صحابہ کرام کو اچھا سمجھو اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا تمہارا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں ان کو اپنے اعتراضات کے لیے نشانہ نہ بناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مفتی صاحب نے بیان کیا جو لوگ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں اللہ نے یہ سکون اچھا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہتے ہیں فقولوا لعنت اللہ شرکم اس کے دو معنی ہیں ایک یہ تم یہ کہو کہ جو تم میں برا ہے جو تم میں برے ہیں ان پر اللہ کی ہو اور برے وہ ہیں جو گالیاں دیتے جب برائی کرتے ہیں اس میں یہ اشارہ ہے صحابہ کرام جیسے تھے تم سے تو اچھے تھے ہم سے تو اچھے تھے انہوں نے تو دین کی قربانیاں دی تھی انہوں نے تو اپنے لیے مکانات نہیں بنائے اور جو کپی کی شکل میں گول شکل میں صحابی نے مکان بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض ہو گئے اس نے اس مکان کو گرایا یہ بتایا کہ صحابہ کرام اس لیے نہیں آئے کہ مکانات بنائیں گے اس لیے نہیں آئیں گے کہ بلڈنگ بنائیں گے کارخانے بنائیں گے فیکٹریاں بنائیں گے صحابہ کرام اس لیے آئے ہیں ان کو پھیلائیں گے اس لیے جب طواف کر رہے تھے اور مشرقین نے کہا کہ یہ صحابہ کرام مدینہ منورہ کی بخار میں اور مدینہ منورہ کی بیماری نے ان صحابہ کرام کو کمزور کر دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالی نے حکم دیا کہ تم طواف کے اندر کندھے ہلا ہلا کر چلو تاکہ لوگ تم کو کمزور نہ سمجھیں مشرقین تم کو کمزور نہ سمجھیں رسول اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے وزن پر اعتراض کو بھی برداشت نہیں کیا اور ان کو حکم دیا کہ آپ تیز تیز چلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر اللہ کے قرنی ثم الذین یلون ثم الذین یلون سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں صحابہ کرام ہے اس کے بعد وہ جو تاجعین ہے ان کے بعد وہ جو تب تاجعین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکریم اچھا بھی فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ تم صحابہ کرام کی عزت کرو اکرام کرو فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ اس لیے کہ وہ تم سے سب سے زیادہ بہتر دین کی خدمت کرنے والے سب سے زیادہ وہ ہے جنہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا سب جو کچھ کیا دین کے لیے کیا دین کی بات سنتے خوش ہو جاتے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دو واقعات مشہور ہیں معاویہ نام بعض لوگ رکھتے ہیں رکھنا چاہیے اور اس کے معنی پوچھتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں اس کے بہت معنی ہیں لیکن ایک معنی ہے تایا اے تایا بعضهم بعضا معاویہ کے معنی ہے ایک دوسرے کو دعوت دینا دین کی دعوت دینا دین کی دعوت پر چلنا یہ ہے معاویہ کے معنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دین کی دعوت پر چلنے والے تھے ایک مرتبہ ایک قوم کے ساتھ معاہدہ تھا ایک قوم کے ساتھ ایگریمنٹ تھا مشرقی کے ساتھ جب ٹائم ختم ہوا تو ٹائم ختم ہونے سے پہلے حضرت رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو حضرت رضی اللہ عنہ اپنی فوج کو لے گئے تھے اور بارڈر پر ان کو کھڑا کر دیا تھا اور خیال یہ تھا کہ جیسے ہی ٹائم ختم ہو جائے تو ہم حملہ کریں گے ایک صحابی دوڑ کر آئے اور کہا معاویہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا یہ وعدہ خلافی میں ہے وعدے کو پورا کرنا یہ ہے کہ جب ٹائم ختم ہو جائے تو اپنے ہاتھ ہی چلے جب ٹائم وعدے کا ایگریمنٹ کا ختم ہو جائے تو یہاں سے اپنی لشکر کو روانہ کرے آپ تو پہلے جا چکے حضرت رضی اللہ عنہ بات مان لی اپنی پوری فوج کو واپس کیا اور فرمانے لگے کہ ہم اسی طرح کریں گے جب ٹائم ختم ہو جائے تو ہم اپنی جگہ سے چلیں گے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان ہے سب سے زیادہ حلیم صبر والے سب سے زیادہ ہوشیار سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق علماء راشدین کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا یہ مال جو بیت المال کا مال ہے یہ ہم چاہیں جس کو چاہیں دیں گے جس کو چاہیں نہیں دیں گے جس کو چاہیں گے تو دیں گے خود بختم ختم ہوا نماز ہو گئی اور حضرت معاویہ چلی گئی پھر دوسرے جمعے کو کھڑی ہوئی تو پھر یہ بیان فرمایا یہ مال جو بیت المال کا ہے ہم جس کو چاہیں دے دیں جس کو چاہیں نہ دیں پھر خطبہ ختم ہوا چلے گئے تیسرے جمعے کو پھر حضرت معاویہ نے یعنی یہی بات کہی یہ مال جس کو ہم چاہے دیں گے جس کو چاہے نہیں دیں گے ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا حضرت معاویہ آپ نے غلط کہا یہ مال آپ کا نہیں یہ مال عام مسلمانوں کا ہے اس کو آپ صحیح طریقے پر خرچ کریں گے جب نماز ختم ہوئی اس آدمی کو بلایا لوگ سمجھیں کہ حضرت معاویہ ان کو کیا سزا دیں گے حضرت معاویہ نے ان کو اپنے برابر کھڑ کیا اپنے برابر بٹھایا ان کا بہت اکرام اور عزت کی فرمائے میں آپ سے بہت خوش ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو غلط بات کہے اور اس غلط بات پر کوئی اس کو نہ ٹوکے تو اس کو جہنم سے ڈرنا چاہیے تو میں نے یہ بات کہی جو اچھی نہیں غلط تھی میں نے سوچا کہ مجھے کوئی ٹوکے گا اور مجھے مجھ پر کوئی اعتراض کرے گا پہلے جمعہ کسی نے اعتراض نہیں کیا دوسرے جمعہ کسی نے اعتراض نہیں کیا تو میں نے سمجھا کہ شاید میں جہنم میں بننے والا ہوں آپ نے الحمدللہ مجھ پر اعتراض کیا بہت ٹھیک کیا اب میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ میں جنت ہوں گا اللہ تعالیٰ مجھے جنت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا النار برآنی جس نے مجھے دیکھا میرا صحابی ہے اس کو نار اور جہنم مت نہیں کرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرات کی شان میں فرمایا ہے من احب فبحبی احب ومن ابغب فبغضی ابغض جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے اس پن سے محبت کرتا ہے جو ان سے بغض رکھتا ہے ان سے نفرت کرتا ہے وہ میری میرے ساتھ بغض رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے صحابہ کے کے ساتھ بغض اور نفرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض اور نفرت قرار دیا ہے لیے صحابہ کرام خصوصاً حضرت معاویہ بہت اونچی شان ہے بعض لوگوں کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ تم ہر وقت حضرت معاویہ کے مناسب کو ان کے فضائل کو اور ان کی باتوں کو سناتے ہیں آخر دوسری کو بھی صحابہ ہے دوسری بھی صحابہ ہیں ان کو زیادہ بیان نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں صاحب صحابہ میں تو بہت سارے مظلوم ہیں لیکن حضرت معاوی رضی اللہ عنہ بہت مظلوم ہیں ان پر بہت ظلم ہوا اس لیے جتنے شیعہ شیعہ وہ کل کل لوگوں کے سامنے ابو بکر عمر عثمان لوگوں کے سامنے ان پر اپنے کریں اور کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم تو ان کو مانتے ہیں جب حضرت معاویہ کا نمبر آتا ہے پھر لم فور کہیں گے وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے جب حضرت معاویہ کے بارے میں ان کا یہ طریقہ ہو تو کیا ہم تعریف نہیں کریں گے ہم خاموش رہیں گے خارج وہ ہے جو نہ علی کو مانتے ہیں نہ عثمان کو مانتے ہیں ان کے اصل عتیجے کے مطابق نہ نہ علی عثمان لیکن جب ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سب کی تعریف کریں گے عمر کی بھی تعریف کریں گے عثمان کی بھی کریں گے علی کی بھی تعریف کریں گے اوپر سے لیکن ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت معاویہ کو گالی دیں گے خوارج آپ کہیں گے خوارج کہاں ہے مستق میں ہے خوارج کیا ہے عمان میں آیا ہوا ہے پرانے زمانے سے وہاں خوارج ہے اور ان کا جو وہاں رہنے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ممبر پر علی عثمان کو کچھ نہیں کہتے اور جو مرضی ہو حضرت معاویہ کے بارے میں کہتے تو جب وہ خوارج کی بھی کل اللہ دشمن ہے تو یہ ہمارا ممبر کس لیے ہم اپنے ممبر پر شیوں کا مقابلہ نہ کریں اپنے ممبر سے خارجیوں کا مقابلہ نہ کریں تو پھر ہمارے ممبر کا فائدہ کیا لیے حضرت معاویہ کا فکر ہونا چاہیے اور خارجی اور شیوں کو تو چھوڑ دیں کہ سنی ہے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں ان کا دل بھی حضرت معاویہ کی طرف سے اس لیے حضرت معاویہ کا ذکر ہمارے ہمارے ممبروں سے ہونا چاہیے حضرت معاویہ کی ہوشیاری مشہور ہے مسلم شریف کی لگائے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست ہوئی حضرت ابو سفیان نے درخواست کی کہ آپ حضرت معاویہ کو کاتب وحی مقرر کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی مقرر کی وحی کے کاتب تھے قرآن کریم کے کاتب تھے اور دیکھا کہ کچھ بالوں کے گچھے پڑے ہیں اور عورتیں ان کو اپنے بالوں میں لگا گئی تو حضرت معاویہ نے اس گچھے کو جو بالوں کا ہوتا تھا عورتیں لگاتی تھیں اور جو ناجائز ہے کہ انسان کے بعد انسان کو لگائی جائے ہاتھ میں لیا اور فرمایا تم یہ کام کرتے ہو یہ ناجائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت دی حضرت معاویہ نے یعنی۔ اجازت دے میں غازوت البحر یعنی سمندر کا جہاد کرنا چاہتا ہوں سمندر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے اجازت نہیں دی اس لیے کہ اس میں خطرہ تھا اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا حضرت عثمان سے حضرت معاویہ نے جو شام کے گورنر تھے اجازت لی حضرت عثمان نے اجازت دے دی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی باختہ اور حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ اس جہاد میں شریک ہوئے حضرت رضی اللہ عنہ اس جہاد کے کمانڈر تھے رئیس تھے اور یہ وہ جہاد تھا جس جہاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا اور خوش ہو گئے تھے حضرت ام حرام حضرت ام سلیم کی بہن ہے دو بہنیں ہیں ام سلیم اور ام حرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ دونوں کے گھر پر بہت کثرت سے بہت زیادہ تشریف لے جاتے تھے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ ان کے گھروں میں بہت تشریف لے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ ان کے بھائی جہاد میں شہید ہوئے تھے اس لیے ان کے پاس بار بار جاتا بلحان ابن حرام رضی اللہ عنہ غزوہ بیر معونہ میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کو بھیجا ظالموں نے دھوکہ کیا ان کو شہید کیا اس میں وہ شامل تھے حضرت ملحان ابن حرام یا حرام ابن شامل تھے اور علماء فرماتے ہیں کہ جانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محرمہ تھی قریب رشتے دار اور بار بار جانے کی وجہ ان کی اوپر شفقت تھی اس لیے ان کے بھائی شہید ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی یعنی دودھ کی خالائیں لگتی تھی کیا اور رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام حضرت ام سلیم کے گھر پر تشریف لے جاتے تھے اور حضرت ام سلیم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ ایک مجاہدہ خاتون تھی مجاہدہ معمبر اور ایک غازوہ میں ایک جہاد میں حدیث میں آتا ہے ان کے پاس خنجر تھی خنجر خنجر اس کو کہتے ہیں لمبی چوری ہو دونوں طرف سے چلتی ہو اس کو خنجر کہتے ہیں اردو میں بھی خنجر ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر دونوں جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے مشہور شہر ہے کسی نے کہا ام سلیم آپ نے یہ خنجر کیا رکھا ہے جہاد میں کہنے لگی مشرق سامنے آئے گا تو بقر تو بھی بدنم اس سے میں اس کے پیٹ کو دوں گی حضرت سلیم نے حضرت انس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کو پیش کیا اور فرمانے لگی یا رسول اللہ یہ انیس ہے انس اس کی تصویر انیس پیارا ہے نظر جب نام کے اندر تصویر آتی ہے تو شک پتی ہے ہوتی ہے رمیر پیارا انیس پیارا انس اس کو آپ اپنی خدمت میں قبول کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خدمت کی اور حضرت ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر گرمی میں جو پسینہ آتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر آرام کرتے تھے اس پسینے کو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ ایک چھوٹے سے برتن میں پسینے کو جمع کرتی تھی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے حضرت ام سلیم نے اس پسینے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن پر تھا صاف کرنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہی ام سلیم کہنے لگی اس پسینے کو ہم اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں جس کی برکت سے خوشبو تیر اور بہتر ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی بلکہ حجیف حضرت انس فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو مدینہ منورہ کی ہر چیز سے خوشبو آتی تھی ہر چیز اچھی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ہر چیز بدل گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اچھی خاصی خوشبو مدینہ کی گلیوں میں ہوتی تھی پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں سے جب لوگ گزرتے تھے پرانے زمانے میں تو خوشبو محسوس ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے دعا فرمائی فرمایا اللہ مکہ مکرمہ میں جو برکتیں ہیں منورہ کی برکتوں کو ان برکتوں کا ڈبل کر دے مدینہ منورہ کے لیے رسول اللہ دعا فرمائی اور فرمایا سے لے کر سور پہاڑ تک مدینہ میں ایک چھوٹا سا پہاڑ سور ہے یہ حرم ہے حرم کی طرح ہے اس کا احترام کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد منکم ان یموت جو تم میں سے مرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مدینہ منورہ میں مر جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں شفاعت کروں گا ان لوگوں کے لیے جو مدینہ منورہ میں مر چکے ہوں اور وفات پا چکے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت میں میں اٹھوں گا اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ہوں گے اور میرے ساتھ ستر ہزار ستر ہزار کو مطلب کے شمار لوگ جنت البقی سے اٹھیں گے جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحرمین یبعث آمن یوم القیامہ جو حرم مکی میں وفات پا جائے مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں وفات پا جائے یبعث آمنا وہ عذاب سے محفوظ ہوگا قیامت کے دن اور پڑھایا جائے گا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیم کے پاس حضرت حرام کے پاس بہت تشریف لے جاتے تھے ایک دفعہ حضرت ابو طلحہ آئے اور کہنے لگے سلیم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کا آثار محسوس کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کا اثر ہے لگتے ہیں حضرت نے روٹی اور لپیٹی اور حضرت انس کو جی لے جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انس کھانا ہے جی اچھا تم گھر چلو ہم آ رہے ہیں حضرت انس واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں حضرت ابو طلحہ نے کہا تو تھوڑا ہے تم نے سرینڈر فرمایا ہمیں فکر نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں کام ٹھیک ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سب لوگوں نے کھانا کھایا پھر بھی بچ گئے تو حضرت ام سلیم حضرت ام حرام ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بھی تھا اور محبت کا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری یہ آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے یہ جو ہم جمع ہوتے ہیں ہمارے دوست احباب یہاں آتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں ذکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اللہ کی عبادت ہے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ذکر کی وجہ سے ضرور شریف کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ جائے ذکر کی برکت سے ذکر کی کثرت بار بار ہم ذکر کریں جب بار بار ذکر کریں گے تو ہماری زبان ہمارے دل ہمارے دماغ میں ذکر ہی ذکر ہوگا ذکر کی کثرت ہو اور عبادت کی حلاوت جو کچھ ہم عبادت کریں گے پھر اس میں ہمیں مزہ آ جائے عبادت کی حلاوت ہوگی تو حضرت پور حیران رضی اللہ عنہ ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ام حرام نے سر دھونے کا انتظام فرمایا تھا پانی وغیرہ رکھا تھا اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے اور مسکرا رہے تھے ہنس رہے تھے حضرت ام حرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں کیوں خوش ہو رہے ہیں فرمانے لگے میں نے اپنی امت کو دیکھا وہ سمندر کے اوپر چل رہے ہیں اس طرح جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوں اور جہاد کے لیے جا رہے ہیں حضرت نے فرمایا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں فرمایا میں نے دعا کر لی آپ ان کے ساتھ ہوں حضرت حرام اس جہاد میں شریک ہوئے جس جہاد جو جہاد رحمان کی خلافت میں حضرت معاویہ کی کمانڈر ان چیف ہونے کی حیثیت سے حضرت معاویہ امیر امین کرتے اور ان کی بیوی بھی شریک تھی اور حضرت بھی شریک تھی وہاں گئے قبرص میں اس لیے قبرص اس کو فتح کیا واپس آ رہی تھی ان کی لشہادت مقدس خطر رسول اللہ وسلم نے دعا فرمائی آسمان نیچے ہو سکتا ہے زمین اوپر ہو سکتی ہے ستارے ٹوٹ سکتے ہیں سورج کی روشنی ختم ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام غلط نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو حضرت حرام سواری پر سوار ہو رہی تھی اور جیسے سوار ہوئی تو اس سواری سے گر گئی ان کی گردن ٹوٹ گئی اور شہید ہو گئی اور وہیں پر وہ دفن ہوئی قبرص میں ان کی قبر ہے مشہور ہے لوگ پیار کی لے جاتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سو گئے جب اٹھے تو پھر مسکرا رہے تھے پھر فرمائے میں نے اپنی امت کو اس طرح دیکھا جیسے تختوں پر بادشاہ ہو وہ روم کی طرف جا رہے ہیں حضرت حرام نے فرمایا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تو پہلوں میں ہیں پہلے والوں میں ہیں دوسری میں نہیں وہ جو دوسرا جہاد ہوا تھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا حضرت معاویہ خلیفہ تھے اور اس لشکر کی امیر تھی یزید اس میں ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو ایوب انصاری کے حضرت شریف اور استنبول کے قریب پہنچ گئے تھے جو اس زمانے میں قسطنطنیہ کہلاتا تھا وہ فتح تو نہیں ہوا اس زمانے میں لیکن ابو ایوب انصاری کا انتقال وہاں ہوا اور وہی گئے تو حضرت معاوی رضی اللہ عنہ بحری سفر اور بحری جہاد کے بانی مبانی تھے اسلام کی سربلندی کے لیے دن رات محنت کرنے والے تھے اگر کوئی اور قوم ہوتی مسلمانوں کے علاوہ تو بحریہ کا یعنی جو سمندری فوج ہے اس کا جو سب سے بڑا انعام ہوتا وہ حضرت معاویہ کے نام پر ہوتا لیکن ہمارے مسلمان تو ان کے نام سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کے اتنے اثرات ہیں ہماری اوپر بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی بنی عباس کی حکومت آئی اس کے بعد شیعوں نے اور ظالموں نے جس طرح چاہت تاریخ کو مرتب کیا تب بدنام کو ان کی فتوحات سے لوگ غافل ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کامیابی حاصل کی بہرحال سب صحابہ کرام سے محبت رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ تھے وہ ہم جتنی محنت کریں جتنی کوشش کریں صحابہ کرام تک نہیں پہنچ سکتے حضرت معاویہ کے لیے سب سے بڑی سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ حضرت عمر جیسی شخصیت جو خالد ابن ولید کو برداشت نہیں کر سکے اور خالد نے ولید کو اپنے عہدے سے الگ کر دیا تاکہ لوگ یہ نہ کہ خالد کی وجہ سے فتوحات ہو رہی ہیں اور حضرت خالد ابن ولید انعامات بھی دیتے تھے حضرت عمر اس سے خوش نہیں تھے کہ انعامات کسی کو یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے لیکن حضرت معاویہ کا بدل نہیں تھا اس لیے حضرت معاویہ لمبی مدت تقریباً بیس سال گورنر کی حیثیت سے رہے اسی طرح خلیفہ کی حیثیت سے حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں وہ سب ظالم اور شیوں اور رافیزی اور منافقین ایک ابھارنے کی وجہ سے ہوئی ہے ورنہ خود حضرت علی نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہمارے شہداء اور حضرت معاویہ کے شہداء ہم جنت میں ملیں گے ہم سب جن میں جنت میں ہوں گے وَنَزَعْنَا معافی فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا تلاوت فرمائی وہ اور ہم سب مل کر سختوں پر بیٹھے ہوں گے اور میں صحابہ کرام کی جو لڑائیاں ہوتی تھیں اتفاق اللہ کے کی ہوتی تھی کوئی اس لیے نہیں کہ میں بڑا بن جاؤں میں خلیفہ بن جاؤں حضرت معاویہ نے خود فرمایا کہ اگر حضرت عثمان کے قاتل قتل کرنے والوں کو سزا مل جائے اس لیے کہ وہ عثمان کے قاتل نہیں خلافت کے قاتل ہیں حیران کو سزا مل جائے سب سے پہلے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا میں ہوں گا اس لیے وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں وہ مجھ سے بڑے ہیں وہ ہر لحاظ سے اونچے ہیں سیدھے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اشد الكفار رحماء بینہم وہ ظالموں کے مقابلے میں کافروں کے مقابلے میں سخت ہے آپس میں ان میں رحم ہے ان میں شفقت ہے یہ الگ بات دوسروں کے ابھارنے کی وجہ سے ان کے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائش خصوصاً وہ صحابہ کرام جن کو ظالم لوگ جن کو غلط لوگ برا کہتے ہیں اور وہ حقیقت میں اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ان کو کل منافق کہتے ہیں وہ منافق تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا من دخل دار ابی سفیان جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا وہ محفوظ ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن گئے ان کی بیوی حضرت ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق بن گئی اور فرمایا رسول اللہ جب تک میں مسلمان نہیں تھی مجھے آپ کا گھر آپ کا خیمہ سب سے برا لگتا تھا اب جب میں مسلمان ہوئے ہوں آپ کا گھر آپ کا خیمہ آپ کی شخصیت آپ کی ذات مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیاری رہی اور جب بیعت کا وقت آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے ہاتھ کے ساتھ بیعت نہیں لیتے تھے ان کو ہاتھ کے ساتھ بیعت نہیں کرتے تھے کے ساتھ اور کلمات کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے بیان یہ ہے کہ وہ شرک نہیں کریں گے چوری نہیں کریں گے اور جنا نہیں کریں گے حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا کہ زندگی یا رسول اللہ کیا شریف عورت کی عورت کیا شریف عورت کی جنا کر سکتی ہیں اونچی عورت تھی کیا شریف عورت زنا کا تصور بھی کر سکتی ہے اور شیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مشہور زانیہ تھی اور وہ یہ فرماتی ہیں تو حضرت ابو سفیان جن کی آنکھ شہید ہوئی تھی یرموک میں اور جو مسلمان ہونے کے بعد ہر جہاد میں آگے آگے ہو چکے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور یہ پروپیگنڈ کیا ہے کہ وہ تو صحابی ہی نہیں تھے تو منافق تھے ایسے حضرات کے ساتھ جن کے خاندانوں نے فیملیوں نے دین کی خدمت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کی خدمت سے نوازا ہے ان سے محبت کرنا اور یہ جو جماعت کی بات چلائی اس میں یہی لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ صحابہ سے محبت کرو اس لیے حضرت شیخ مولانا زکریا رحمہ اللہ نے جو تبلیغ نصاب لکھی ہے الگ الگ حصے اس میں صحابہ کرام کے واقعات صحابہ کرام نے ان کے لیے قربانیاں دی اور بعض عرب اعتراض بھی کرتے ہیں کہ دیکھو تبلیغ نصاب میں صحابہ کرام کی سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں تو میں نے کہا ویسے تبلیغ نصاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے لیکن اگر نہ ہو تو صحابہ کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس لیے کہ صحابہ جو صحابی بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بنے ان کا نام ہی صحابہ ہے صحابہ کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بننے والی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی وجہ سے بننے والی جماعت اور صحبت کا اثر ہوتا ہے اذا كنت في قوم خيارهم ولا تصحب الارض مع الرجل جب کسی قوم میں ہو تو اچھوں کے ساتھ صحبت کرو اس لیے اگر خراب لوگوں کے ساتھ رہو گے تم بھی بیکاروں کے ساتھ بیکار ہو جاؤ لا تصحب الا مؤمنا ولا يقل الا تقي مسلمان اچھے مسلمانوں کی صحبت میں رہو دیکھو کتا اصحاب رہوس کے ساتھ رہا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم نہیں کیا وہ کتا جو قابل نفرت ہے اور شافعی کی نزدیک نجس العین ہے جیسے خنزیر نجس العین ہے تو شافعی کی نزدیک شباب کی نزدیک کتا بھی ہے اسی کتے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیوں وہ اصحاب کام کی صحبت میں رہا رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے تو عجیب میں آتا ہے اچھے لوگوں کی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کار کی دکان خوشبو کی دکان دودھ کی دکان مشک کی دکان اس پر تم جاؤ گے یا تم خرید لو گے خریدنے کا مطلب ہے کہ آپ کو زیادہ مل جائے گا تو بعض لوگوں کو صحبت کا زیادہ فائدہ ملتا ہے اور یا تم کو تھوڑا سا دے دے گا چلو لگا دو یا وہاں خوشبو محسوس کرو گے اور پوری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار کی پٹی کی دکان پر پٹائی کی دکان پر جائے تو وہاں کیا ہے یا دھواں ہوگا یا آپ کے کپڑے مالے ہو جائیں گے یا آپ کو بدبو محسوس ہوگی اس لیے صحابہ کے رام صحابی ہیں اور صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی محبت نصیب فرمائے تھوڑا سا پڑھتے ہیں اس کے بعد فکر ایک ضروری عمل یہ کے بعد مرتبہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ذکر کی ہمت نہیں ہوتی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع تو کر دیا مگر دو چار تصویر کے بعد بالکل تھک جاتا ہوں اس کے متعلق تو یہ شاد فرما دیں اتنا جواب اتنا یاد رکھیں کہ بہت ہمت اور محنت کی ضرورت ہے پرانی کریم میں ہے اللہ اللہ اکبر ذکر اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمت محنت چاہیے جب تھکان محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کریں کہ اللہ آپ قوت اور ہمت عطا فرما اپنا نام لینے سے محروم نہ فرما ذکر کی ضرب اور آواز زیادہ بلند نہ کرے جس سے جلدی تھکان اور جائے نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرما دے صلی اللہ علیہ علام